اشعار میں پیش خدمت ہیں جن یعنی معاشرے میں بھوک رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار دعائیہ اشعار دعائیہ اشعار میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مغرائی آئے بلّہ مجھے دل حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے ایسی صورت آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا دل کر دے اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا اس سے بہت دور میرا دل کر دے اپنی رحمت سے تو بھوبا ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو تو پان کو ساحل کر دے اپنی رحمت سے تو تو پان کو ساحل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے ہر قدم پر تو میرے ساتھ میں منزل کر دے اپنی رحمت سے سے تو دے ایسی صورت جو مجھے آپ سے غافل کر دے اے خدا سے بہت دور میرا دل کر دے اے خدا دل کے سانگ بولا دل کر دے پود دے ساگ کا دل کر دے دل کر دے اے خدا دل تیرے سال بولا دل کر دے جو میرے در میں محبت کو بھی کامل کر دے جو میرے در میں محبت دے دل پہ میرے نازل کر دے خدا دل پہ میرے فضل و نازل کر دے جو میرے کر دے کو مل دے جو میرے سر میں وہاں جے شی با سے بہت میرا دل کر مارے گھر پانی جو میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ کا سفر نامہ ری یونین کا ہے سفر نامہ ری یونین بزرگوں کے واقعات میرے شہر عبد غنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جون پور میں دو بزرگ گزرے ہیں مولانا کرامت علی صاحب اور مولانا سخاوت علی صاحب مولانا کرامت علی صاحب کو ان کے شہر نے حکم دیا کہ تم سفر کرتے رہنا ایک جگہ نہ ٹھہرنا وہ بنگال چلے گئے ایک جگہ نہ ٹھہرے تعمیل حکم شہر کی برکت یہ ہوئی کہ جہاں جہاں ان کے قدم گئے وہاں اسلام پھیل گیا بنگال میں اسلام انہیں کی برکت سے پھیلا ہے ہادی بنگال ان کا لقب ہے اور مولانا ثقافت علی صاحب سے فرمایا کہ تم پڑھاتے رہنا کوئی بخاری شریف پڑھنے آتا اس کو بخاری پڑھا پڑھا دیتے دیتے ان کو بخاری کوئی نورانی قاعدہ پڑھنے آتا اس کو نورانی قاعدہ پڑھا دیتے یہ نہیں کہ ہم بخاری پڑھاتے ہیں کیا نورانی قاعدہ لائے ہو نہیں جو پڑھنے آئے گا وہی پڑھاؤں گا کسی نے کہا کہ حضرت آپ بخاری پڑھانے والے اتنے بڑے عالم ہیں آپ نورانی قاعدہ کیوں پڑھاتے ہیں فرمایا کہ میرے شیخ نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ بخاری پڑھایا کرنا بلکہ صرف یہ فرمایا تھا کہ تم پڑھایا کرنا یہ ہوتی ہے تعمیر شہر میرے شہر شاہ الغنی صاحب نے فرمایا کہ مولانا ثقافت علی صاحب قطب الفتاب تھے ایک دفعہ رات کو خادم پاؤں دبا رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور مولانا سے ایک کاغذ پر دستخط کرائے اور چلا گیا خادم نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے اترا نہیں کہ وہیں سے نظروں سے غائب ہو گیا لہذا اس نے پوچھا کہ حضرت یہ کون تھا یہ تو کوئی غیبی مرد معلوم ہوتا ہے حضرت نے اس کو ڈانٹ دیا کہ خاموش رہو یہ سب باتیں نہ پوچھو اس نے کہا کہ نہیں حضرت یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا یہ شخص کون تھا یہ خادم پیر دبانے والے ذرا منہ لگے ہوتے ہیں یہ سارا راز لے لیتے ہیں آخر میں مجبوراً حضرت نے بتایا کہ یہ شخص غلام بستی کا قطب بنایا گیا ہے لیکن بغیر میرے دستخط کے یہ قطب نہیں ہو سکتا تھا اس بستی کے افتاب کا اللہ نے مجھے قطب بنایا ہے میں امیر الفتاب ہوں یہ تکمیلی معاملات ہیں پھر حضرت پوری نے فرمایا کہ جون پور میں قید پڑ گیا بارش نہیں ہوئی تو لوگوں نے مولانا سخاوت علی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت آپ اس علاقے کے قطب ہیں اللہ سے دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے فرمایا کہ بھائی یہاں دریائے دریائے سی کے پاس ایک مزدور رہتا ہے یہاں کا تکوینی نظام اس کے پاس ہے وہ جب دعا کرے گا تب بارش ہوگی اگر کوئی معمولی آدمی یہ بات کہتا تو میں یقین نہ کرتا لیکن شاہ صاحب پوری پوری حضرت حکیم الامت کے خلیفہ بخاری پڑھانے والے نے یہ فرمایا کہ مولانا سخاوت علی صاحب پالکی میں بیٹھے اور مریدوں کو لے کر اس مجلوب سے ملنے گئے اور اس مجلوب سے فرمایا کہ ارے بھائی بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ سے دعا کر دو بارش کے لیے اس نے کہا کہ اچھا ایک ڈنڈا لیا اور ایک درخت پر باندھنا شروع کیا یہ شاد و غنی صاحب عالم ربانی قطب زمانہ فرما رہے ہیں کسی جاہل جٹ کی روایت نہیں ہے درخت پر ڈنڈے مارے جا رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ارے مولوی صاحب کالے نہیں پڑھتے ہو او کا جلد او کا سید منت سما کو کہہ رہا میں او سما جل مانے پانی کے ہیں دیکھیے مجلوبوں کی باتیں بس اتنا منہ سے نکلنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی مولانا ثقافت علی صاحب آئے تھے گرد و غبار میں اور جب واپس گئے تو گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا اللہ کے ایسے مقبول بندے بھی ہوتے ہیں چھپے ہوئے آؤ و کرنے والوں کو کبھی حقیر مت سمجھو لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ مجلوب مقبول ہوتے ہیں مطبوع نہیں ہوتے یعنی ان کی اتباع جائز نہیں کیونکہ وہ غیر مکلف ہوتے ہیں اتباع قطب الرشاد کی کی جاتی ہے جو لوگوں کو دین کی تعلیم اور دعوت کا کام کر رہا ہے ان کا درجہ مجلوبوں سے بہت بڑا ہے میرے شہر نے فرمایا تھا کہ مجلوب قطب الرشاد کا چپڑاسی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ حکیم امیر احمد صاحب مجھ کو ہتھیار بھی عجیب طرح دیتے تھے کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو اونٹ کی چال چل کر ہتھیار پیش کروں پھر جھک کر اور اونٹ کی طرح گردن آگے آگے پیچھے کر کے آئے اور ہڈیا دیا مجھے ہنسانے کے لیے ایسا کرتے تھے عجیب آدمی تھے حالانکہ وہ بابا دادا تھے ستر سال سے اوپر کے تھے اور چونکہ وہ مجلوب تھے اس لیے ان کو میں زیادہ پابند بھی نہیں کرتا تھا یہ لوگ قوانین کے اور ظاہری آداب وغیرہ کے زیادہ پابند نہیں ہوتے لیکن دل میں بے حد ادب ہوتا ہے اتنی محبت تھی کہ دیکھتے ہی رونے لگتے تھے بڑے زندہ دل تھے ان کی باتوں میں بہت مزہ آتا تھا میں اپنا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس چلا جاتا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہوا تو مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ ان کا پاندان اور ان کا بستر دیکھ کر میں رونے لگتا تھا میں نے کہا کہ میں تو بیمار ہو جاؤں گا لہذا میں کراچی سے ٹیکسلا ان کے پاس گیا اور اس لیے گیا کہ یہ میرا دل بہلائے گا اور واقعی پھر دل بہت سنبھل گیا ایسے لوگ دل کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں ہنستا ہوا لطیفہ سنانے والا لیکن اس کا دل باخدا ہو ایسا آدمی دل کے لیے مفر ہے ہمارے ایک دوست فرار صاحب پوچھیے ان لوگوں سے کہ کس قدر مفر ہے ہر وقت لطیفے سناتے ہیں لیکن اشراق تحجر عوابین سب کچھ جاری ہے بڑے اللہ والے ہیں ایک دن میں نے کہا کہ فرار صاحب آپ تو ہم لوگوں کے لیے فرار قلب ہیں کہنے لگے کہ میں اکثر فرار کا ایک نقطہ ہٹا دو تو فرار ہو جاتا ہے پھر میں نے ایک دن کہا کہ فرار صاحب آپ تو ہم لوگوں کے لیے خمیرہ مرواری مقرر اعلیٰ قسم کے معلوم ہوتے ہیں مرواری موتی کو کہتے ہیں کہنے لگے کہ صاحب مرواری نہ کہیے اس میں لفظ مر ہے جو امر ہے کہ مرد میرا نام خمیرہ آبریشم رکھ دیجیے ایک لطیفہ ان کا اور سناتا ہوں آج لطیفوں کی مجلس ہو گئی کہنے لگے کہ ایک عورت کا شوہر باہر کیا ہوا تھا اس نے دوسری عورت سے پوچھا کہ بہن بھی جی، بہن ڈاکیا میرے شوہر کا خط لایا تھا اس نے کہا کہ ہاں بہن ڈاکیا آیا تھا لیکن تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا ختنہ لایا تھا کو اس کے اس نے بغیر وقت کے بول بولا تو معنی ہی بدل گئے ختنہ لایا تھا لوگ کہتے ہیں کہ وقت کی کیا ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ ختنہ کو ملانے سے ختنہ بن گیا اور معنی ہی بدل گیا اس ظالم کو چاہیے تھا کہ خط پر وقف کر دی لیکن اس نے شرارتن یہ کہا تھا دیکھیے مولانا رشید بزرگ بھی ہنس گئے دوستوں کو خوش کر دینا کیا عبادت نہیں ہے حدیث پاک میں ہے ارخاد ضروری کی قلب المؤمن اخباروں میں عبادت نہ ہے وہ قاری کی شرح مشکار کی عبارت ہے کہ مومن کے قلب کو خوش کر دیتا جنات و انسان کے سارے اعمال سے افضل ہے ہمارے حضرت والا بھی بہت اس رات کو رات کو تو خاص طور سے مجالس کے اندر مجلس کے بعد لطیفے سنوایا کرتی تھے ایک تو یہ عبادت بھی ہے دوسرے اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ بہت سے لوگ ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا تھے بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جن سے ان کے گھر والے تنگ ہو گئے تھے اور بہت ہی پریشان تھے اور وہ حضرت والا کی خدمت میں آنے لگے اور وہ ہنسنے ہنسانے لگے اور لطیفے بھی سنانے لگے پھر ان کی حالت ہی بدل گئی کتنے گھروں اور گھر والوں نے حضرت والا کو دعائیں دی کہ حضرت والا کی برکت سے لوگوں کے حالات بدل گئے صرف لطیفے سنوانے سے دیکھو یہ مجدد کا کارنامے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دین دین کیا ہے دین کی فہم رکھتے ہیں یہ بھی کتنا بڑا دین ہے دیکھو کسی کے حالات بدل جائے کسی کی زندگی بدل جائے تو کیا یہ دین نہیں ہے کتنی بڑی خدمت ہے انسانیت ایک مجزوبہ کا واقعہ میرے شہر نے فرمایا کہ جون پور میں ایک مجلوبہ رہتی تھی عورتیں بھی تکوینیات میں ہو جاتی ہیں وہ شاید اور خلیفہ تو نہیں ہو سکتی لیکن مجذوب ہو جاتی ہیں صاحب خدمت ہو جاتی ہیں حضرت شاہ عبدالغنی صاحب نے فرمایا کہ جب مولانا گنگوہی کا انتقال ہوا تو اس مجلوبہ نے جون پور میں اعلان کیا کہ گنگوہ میں بڑے مولانا کا انتقال ہو گیا اس کا کش اتنا زبردست تھا کہاں کہاں جونپور اور کہاں گنگو اس زمانے میں نہ کوئی تار تھا نہ ٹیلی فون یہ قصہ میرے شیخ نے سنایا تھا اختر سے یہ باتیں سن لو یہ باتیں سنانے والے پھر کم ملیں گے اللہ کے فضل سے بزرگوں کو اتنی بزرگوں کی اتنی طویل مدت تک خدمت میں رہنے کا موقع کم لوگوں کو ملا ہے کم لوگوں کو ملتا ہے اور میرے شہر نے فرمایا کہ ایک گاؤں میں ایک مجلوبہ صاحب خدمت تھی اس کے بعد اس کا منصب تقوینی طور پر اس کے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب کو ملنے والا تھا اس کو اللہ کی طرف سے کش ہوا کہ اب تیرا انتقال ہونے والا ہے اور تیرا درجہ مسجد کے امام صاحب کو منتقل کرنا ہے اس عورت نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ امام صاحب کی تقریر جب ہوتی ہے تو تم کو ان کی کس بات میں زیادہ مزہ آتا ہے تو اس نے کہا کہ ہم تو جاہل آدمی ہیں ہم تو کچھ سمجھ نہیں سکتے لیکن جب امام صاحب تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ آپ لوگ کچھ سمجھے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے مجزوبہ نے کہا کہ جب امام صاحب کہیں کہ کچھ سمجھے تو تم کھڑے ہو کر کہہ دینا کہ امام صاحب آپ بھی کچھ سمجھے دیکھیے اس طرح ڈیوٹی منتقل ہو رہی ہے لہذا جب امام صاحب نے کہا کہ آپ لوگ کچھ سمجھے تو اس کا جاہل جوہر کھڑا ہوا اور کہا کہ امام صاحب آپ بھی کچھ سمجھے بس امام صاحب ممبر پر بیٹھ گئے اور رونے لگے اسی وقت ان کو وہ مقام مل گیا اور اس کا شوہر جب لوٹ کر آیا تو عورت مر چکی تھی یہ تقوینی انتظامات ہیں اس پر امت کا اجماع ہے ملا علی قاری نے بھی ان واقعات کو لکھا ہے کہ ہر بستی میں تقوینی قطب اور صاحب خدمت وغیرہ ہوتے ہیں علامہ شاہرانی نے بھی لکھا ہے کہ میں اپنی بستی کا قطب بنایا گیا ہوں جو بات امت میں اکابر کی زبانوں سے تواتوں سے چلی آ رہی ہے اس کی تردید کی ضرورت نہیں ہے لیکن کسی کو زبردستی منوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان باتوں کا عوام میں زیادہ تذکرہ کرنے کی اور زیادہ اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ عام لوگ بس ان باتوں کے ورنہ عام لوگ بس ان باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اعمال سے قابل ہو جاتے ہیں حالانکہ اصل چیز تو اعمال ہے پھر وہ مزدوروں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں حالانکہ مزدور تو قطب ارشاد کا چپراسی ہوتا ہے یعنی وہ اولیاء اور خواص جو ارشاد دین میں مصروف ہیں قطب ارشاد کہلاتے ہیں ان کے بڑے درجات ہیں ان کے مقابلے میں مجازیب کا مقام بہت کم تر ہے بس بھی اللہ تعالیٰ کو منا انك ہو السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم السلام عليكم ورحمۃ الله وبركاته